بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نان آج شروع جڑو بے بہا مہربان مچ رحم آلو ہے قد افلح المؤمنون یقیناً ایمان اعلیٰ کامیاب ہو گیا هم اللہ صلاتهم خاشعون جڑا اپنی نمازم حاضری کرے تو جڑا فضول گلا بیکار کماں تو کرنی رہے وی نملی زکہ جڑا زکات ادا کرے وینلی بو تو جڑا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ور اپنی بیویاں نال یا اپنی ملکیت کی گولیاں نال کیوں جے انہاں دا بارہ ماہ انہاں پر کوئی الزام نہیں فمن ابتغوا وراء ذلك فأولئك هم العادون ورجڑا اس تو علاوہ کچھ اور چاہیں پھر وہی حدوں نکل جان والا وہ جڑا اپنی امانتاں تے اپنا وہ خیال رکھیں والذین هم فل صلواتهم يحافظون تو جڑا اپنی نمازوں کی پابندی کریں اولائک هم الوارثون یہی لوگ وارث بننا لائیں ہیں الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جڑا جنت فردوس کا وارث ہوے گا جت میں صدا رہے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تو انہیں یقیناً انسان مٹی کا نچوڑتے پیدا کیو ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر وہ نطفہ بنا گئے ایک حفاظت علی جگہ میں رکھے ہوئے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين پھر نطفہ نہ انہیں رت کی پھٹکی بنایو پھر رت کی پھٹکی ماس کی بوٹی بنائی پھر ماس کی بوٹی تے اڈی بنائی پھر اڈیاں پر ہونے ماس چاڑیو پھر ہونے اسنا ایک دوجی مخلوق بنا چھوڑیو تے بڑی برکت آلو ہے اللہ سب تے سب بنانا لو ثم إنكم بعد ذلك لميتون پھر اس تو بعد تو انہیں ضرور مرنو ہیں ثم إنكم يوم القيامة تبعثون پھر تم قیامت کے تیارے یقینا دو ریواری زندہ کیا جائیں گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ قَرَارٍ الحقائق وما كنا عن الخلق غافلين تو انہیں تھارے اوپر ست اسمان بنایا ہے تو ہم جیا جونتے بے خبر نہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ تو انہیں خاص اندازہ نال اسمان تے پانی پھر وہ زمین میں رکھ تو ہم انداز لے جانور بھی پوری قدرت رکھا وَأَعْنَابٍ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون پھر اس پانی نال اونے تھارا واسطے کھجوراں تے داخل کا باغ پیدا کر دیتا تھارا واسطے انما مجھ سارا میوائیں تے ان بچو تم کھیمی ہیں وشجرة تَخْرُجُ من قُورِ سَيْنَاءَ البيوت بالدهن وصبغ للاكنين تے وہ بوٹو بھی ہم نے پیدا کیو جڑو تورے سینہ میں پیدا ہوئے تے تیل لے گا جمے اور وہ روٹی کھان علا واسطے لوتر ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً يصغيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون تتھارا واسطہ مال چوکھر مامی بڑی عبرت ہے کہ ہم تنہوں انہوں کا ٹھٹ بچ کی چیزاں بچوں پیالا تتھارا واسطہ انہوں میں اور بھی مجھ سارا فائدہ ہیں تو انہوں بچوں کچھ نہ تم کھائیں ہیں وعليها وعلى الفلك تحملون ور اور کشتیاں ور تم سوار کیا جائیں ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تو نوح عليه السلام انہوں کی قوم در چلایا انہوں نے کیوں او میری قوم کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس تو سوا تھارو کوئی معبود نہیں تو کیوں تم ڈرتا نہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فأخنا انہوں کی قوم کافر مقدم کھڑپینچانے کہہ دیتو جی یو شخص تبس بس تھارا جسو انسان ہی ہے اس کو یو ارادو ہے کہ تھارا تے اچھو ہو گئے رہے دیکھ دے اللہ تعالیٰ چاہتو تاں فرشتانہ نبی بنا گئے چلا چھوڑ اسی گل ہونے اپنا پچھلا باپ دادا ممی کدے نہیں سنی ان الا یو آدمی تا بس ہوگی ہوئے لہذا تم کچھ تہاڑا اس کی اڑی کر لیو قال رب انصرنی بما کذبون نو علیہ السلام نے عرض کی اے میرے ربا انہوں نے منہ چوٹھو کیوں ہے لہذا تم میری مدد فرما فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فیراؤں نے انہاں در وحی کی جے تم ماری اکھاں گئے تم ماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ پھر جس ویلے مارو حکم آ جائے تے تندور ابل کوئے اس ویلے تم ہر ایکن چیز یعنی نار سے مادہ گا دو دو جوڑا اس میں چاڑ لئیو تو اپنا گھر والا بھی سوائے انہاں گئے جنہاں بارہ ماں پہلے ہی گل طے ہو گئی ہے تے ظالم لوکاں کا بارہ ماں میرے نال کئی گل نہ کریو وہ تے بلا شبہ غرق ہوئیں گا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر جس لطوں پھر جس وقت تم تے تھارے نال گا چنگی طرح کشتی پر بیٹھ جائیں تا تم کہیو ساری صفت اللہ تعالی واسطے ہیں جس نے ہونا ظالم لوکاں کو نجات دیتی وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ تو یہ دعا بھی کریو جب میرا ربا تم انہا کشتی تے برکت نہ لائیے تو تم سب تے سرد نہ نالو ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وإن كنا لمبتلين بے شک اس واقعہ ماں نشانی ہے تو ہم ضرور ازمائش کرنا لان ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين پھر انت بعد انہیں ایک اور جماعت پیدا کر دیتی فأرسلنا فِيهِمْ رَسُولًا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون تو انہوں نے بچوئیں انہوں نے ایک رسول چلایا جی تم اللہ تعالیٰ ہی عبادت کرو اس نے سوا تھارو کوئی معبود نہیں تو کیوں تم ڈرتا نہیں وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون تو انہوں کی قوم کا مقدم جڑا کافر تھا تو جنہوں نے آخرت کی ملاقات نہ جھوٹ سمجھے تھو تو جنہوں نے انہوں نے دنیا کی زندگی میں ٹھاٹ باٹ دیتی بھی تھی وہ بولیا یہ تو بس تھارا جیسا ایک انسان ہی ہے جڑو کچھ تم کھائیں وہ یہ بھی کھائیں تو جڑو کچھ تم پیئیں وہ یہ بھی پئیں وَلَئِنْ پیے بَشَرًا بتم إِنَّكُمْ اے لَخَاسِرُونَ تو جے تونے اپنا جیسا ایک انسان کو کیوں مان لیو ہوا تو تم کاٹا مئی رہیں گا أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا انکم مخرجون کیوں وہ تو نے اس گل کو وعدہ دیا ہے کہ جس ویلے تم مر جائیں گا اور تم مٹی تے ہڈی ہو جائیں گا تا تم زمین تے پھر کٹیا جائیں گا ہیہات ہیہات لما توعدون دور ہے مچی دور ہے وگل جس کو تھارے نال وعدو کیو جا رہے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین زندگی تو بس یہی ماری دنیا کی زندگی ہے اتے ہم مران تجیاں اور ہم دوری واری زندہ نہیں کیا جا سکتے إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين اس آدمی نے تے بس پلے تے بنا گئے اللہ تعالیٰ ور کوڑ مارے ہوئے تو ہم کدے بھی اس کی گل نہیں منسا قال رب انصرنی بما کذبون اس نبی نے عرض کی ربا میری مدد فرما اس انہوں نے منا جھوٹو کیوں ہے قال عما قليل ليصبحن نادمين اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ہی چرتے بعد یہ پشتا رہ رہے گا پھر برحق وعدہ کے مطابق وہ زور کی گج نے آ پکڑیا تو ہم نے وہ تدر بنا چھوڑیا تو ظالم لوکاں ور لانت ہے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین پھر انہوں نے بعد انہیں اور قوم پیدا کی ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون کوئی بھی جماعت اپنا مقرر وقت سے نہ اگے ہو سکے تو نہ پچھے رہ سکے ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فرعون اوپروت تھلی اپنا رسول چلایا جد بھی کسی قوم کو لے اس کو پیغمبر آئے اس نے اسنا چوٹو کیوں پھر ہم میں ایک تے بعد دوجی قوم نہ ہلاک کرتا گیا تو انہیں وہ پلی بسری میں کہانی بنا چھوڑیا تو جڑا لوگ ایمان نہیں لیاتا انہوں پر لانت ہے ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين فرعون موسى علیہ السلام تو انہوں نے بھائی علیہ السلام اپنی آیت کے ساتھ دلیل دے گئے ٹوریا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فرعون تا اس وقت درباری مقدمہ در تے انہوں نے تکبر کیو اور وہ تھا ہی بڑا انمن قسم کا لوگ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون پھر انہوں نے کیوں کیوں ہم اپنا جسائی دو آدمی اور ایمان لے آواں جبکہ انہوں کی قوم ماری غلامی کر رہی ہے فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ تو انہوں نے انہوں دوانا جھوٹا کہہ دیتو چھیکڑ بے بھی ہلاک ہون عالمہ رل گیا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون تو موسى موسیٰ علیہ السلام نے کتاب عطا کی تنجے وے لوگ ہدایت پر جائیں وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين تو انہیں مریم علیہ مریم کا پوت عیسیٰ علیہ السلام نا تو انہاں دی مائی صاحبہ نا ایک نشانی بنایا تو انہاں دعا نا ایک اچھی جگہ ٹھکانوں دیتو جڑی رہن گی یا قابل جگہ تھی تو جت صاف پانی بغیر تھو يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم اے رسولو پاک چیز نیک عمل کرو تم جو کچھ بھی کریں ہوں اسنا چنگی طرح جانو وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وأنا ربكم فاتقون تو بلا شبہ تھاری امت ایک ہی امت ہے تو ہوں تھارو پروردگار ہوں لہذا تم میرے تین ڈرو فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ور لوکاں نے آپس ماں اپنا دین کا ٹوٹا کر گئے کنی کنی رتہ کٹ لیا ہر ایک فرقو جو کچھ اس کا کولا ہے اس پر پھنڈے لگو فَذَوْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى عِين تو انہوں نے ایک مدت توڑی انہوں نے غفلت مائیں پیارین دیو اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مال وبنين کیوں بھیا سمجھے کہ جی ہم انہوں نے جڑو مال تے اولاد دیتا جا رہے ہیں نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون کیوں یہ ہم انہوں کا فائدہ میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ انہوں نے تھو ہی نہیں لگتو بے شک بھی لوگ جڑا اپنا رب کا خوف نال کم تارے نالتارے ولدی نم تو جڑا اپنا رب کی آیتوں ایمان رکھیں وی نم بربهم لا يشركون تے جڑا اپنا رب نال بالکل شرک نہیں کرتا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون تے وہ لوگ جڑا اللہ تعالیٰ کا رستہ میں دیتا رہے جو کچھ بھی کہ وہ دے سکیں تو انہوں کا دل اس گلوں کم تاریں جو انہوں نے اپنا رب کی بارگاہ مجانوں ہیں أولئك یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون یہی لوگ نیکی حاصل کرنے میں تاول کر رہے ہیں تو یہی ان نیکیاں واسطے اگے نکل جان آ رہے ہیں ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون تو ہم کسے ور اس کی طاقت سے بد ذمہ واری نکلتا تو مارے کو ایک کتاب ہے جڑی ٹھیک ٹھیک دست دیا گی تو انہوں ظلم نہیں ہو سے بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکہ انہوں کا دل اس دین دنو غفلت مت پیاوائیں تو انہوں کا اس دیں علاوہ کچھ اور بھی کام میں جڑا وہ کر رہے ہیں حتی إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون اتوڑی کے جس ویلے انہیں انہوں نے امیر لوگ عذاب میں پکڑ لیا تاوے تدہی رون کرلان لگ پیا لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون اج کر لاؤ نا کیوں جب ماری طرفوں تھاری کئی مدد نہیں ہوتے قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون میری آیت تو پڑھ پڑھ گئے سنائی جی تھی پھر تم پٹھے پیرے مڑ جی تھا مستقبرین به سامرا تحجرون بڑیار کر کر گئے تو قرآن پاک نہ کہانی کہہ گئے تو بڑک بڑک گئے اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ کیوں؟ وہ اس کلام پر غور فکر ہی نہیں کرتا یا انہوں نے کہا اسی چیز آگئی ہے جڑی انہوں نے پچھلا باپ دادا کو نہیں آئی تھی أَن لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ یا یہ اپنا پیغمبر نہ سیانی نہیں سکیا اس گلوں وے انہاں تین مکر رہے آئیں أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً بَلْ جَاءَهُمْ الحق وأكثرهم للحق كارهون یا وہ یا گل کے جی یہ صدائی ہو گیا ہے نہیں بلکہ وہ سے انہ کو حق لے گا آیا ہے ور انہ بچوں متا لوگ حق نہ پسند نہیں کرتا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون تو جے کدے حق انہاں کی خواہشاں ور چلتو تو سارا اسمان تے زمین اور جو کچھ انہاں میں ہے سب تباہ برباد ہو گیا ہوتا بلکہ ہم نے انہاں کو انہاں کی نصیحت پہنچا دیتی ہے ور وہ اپنی نصیحت نہیں منہ موڑ رہے ہیں أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ یا تم ان کو تبلیغ پر کچھ معافضو منگے تو تھارا رب کو دیتو وہ معافظوئی بہتر ہے تو وہ بہترین رزق دین والا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم اور تم تو یقینا انہوں نے سیدھا رستہ در بلا رہے آئے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ تب بے شک جڑا لوگ آخرت پر ایمان نہیں لیاتا وہ سیدھا رستہ تے ہٹیا ہوئے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ من ضد للجوا في طغيانهم يعمهون تجي ہم انور رحم فرماما اور انہا کی بے تکلیف دور کر دیاں تا یہ اور ٹیٹ ہو گئے اپنی سرکشی میں پمل پوسا کہیں گا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ تو یقیناً ہم نے بھی عذاب میں پکڑیا تاوی انہوں نے اپنا رب اگے آج نہیں کی تو نہ ہی بے گریا زاری کریں حتا اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فی مبرسود اتھوڑی کے جس ویلے ہم نے انہوں نے سخت عذاب کو بو کھول شڑیو اس سے لہوے تدہی اس میں بے آس ہو گئے رہ گیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تو وہ وہی ہے جس نے تھارا کان تے اکھ اور دل بنایا ورطم کھاٹی شکر کریں وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون تب وہ وہی ہے جس نے تم زمین میں کھنڈایا وہی تا اس سے کل ہے جس نے تم زمین میں کھنڈایا کھنڈایا وائیں تا اس سے کل تم جمع کیا جائیں گا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ افلا تعقلون تو وہ وہی ہے جڑو زندگی تے موت دیا ہے تو رات تیاری وہ آنو جانو میں اس سے کا اختیار ماں ہے پھر کیوں تم سمجھتا نہیں بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے وہی گل کہی جڑی پچھلا لوگ کہتا رہے ہیں قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون انہوں نے کیوں کیوں جس ویلے ہم مر جاں گا تو مٹی اور اڈی ہو جاں گا تو کیوں پھر ہم زندہ کیا جاں گا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا یو وعدو تے مارے نال اور مارا تے پہلا مارا باپ دادا نال بھی ہوتو رہے ہوئے یہ تے بس پچھلا لوکاں کا قصہ کہانی ہے قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پوچھو کہ جے تم نے جے تم جانے تاں دسو جے زمین تے جو کچھ زمین میں ہے جو کس کو ہے سیقولون للہ قل افلا تذکرون وہ بول کوئیں گا جے اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے تم فرما دیو پھر تم سوچتا سمجھتا کیوں نہیں قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تم پوچھو ستا اسمانا کو مالک کون ہے تو علی شان عرش کو رب کون ہے سیقولون للہ قل فلا تتقون وہ کہہ دیں گا جی اللہ تعالیٰ ہی ہے تم فرما دیو پھر تم اس نے ڈرتا کیوں نہیں قل من بیدی ملکوت کل شیئیون وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون تم پوچھو کہ جے تم جانے تم دسو جے وہ کون ہے جس کا حتمہ ہر ایک چیز کی بادشاہی ہے تو وہ پناہ دے تو اس کا مقابلہ ماں کوئی پناہ نہیں دے سکتو سيقولون لله قل فأنا تسحرون رفت گا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے تب فرما دیو پھر تھارا بر جادو کی تو ہو جائے بل اتیناہم بالحق وانهم لکاذبون بلکہ ہم انہوں کو لے سچی گل لے آیا حق لے آیا تو وہ یقینا جھوٹا ہے متخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون تو <coughs> تو اللہ تعالیٰ نے کسے نہ اپنی نہ بنائے ہوئے تو نہ اس کے نال کوئی اور خدا ہے جی کدی اسو تا تو ہر ایک خدا اپنی مخلوق نہ لے گئے ٹر پیتو ایک دوجا ور چڑھائی کر دیتا اللہ تعالیٰ تے پاک ہے جیڑی یہ بیان کریں عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وہ اولے باندھے سب کچھ جان نالو ہے تو اس کی ذات لوگوں کا شرک تے مجھ کچھ ہے قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دعا منگو جی ربا جس عذاب وہ وعدو کافران آل کیو جا رہے ہوئے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین قل رب اما ترینی ما یوعدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دعا منگو جی ربا جس عذاب وہ وعدو کافروں نال کیو جا رہے ہوئے جے کدے تو منا وہ دس دے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تا ربا تو منا ظالم لوگ کا شامل نہ فرمائیے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ تو بے شک ہونا اس گل کی قدرت ہے یا ہم تونا وہ عذاب دس دیاں جس کو ہم انہوں نال وعدو کر رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدی وہ جواب اس ٹھنگ نال دیو جڑو بہتر ہے یہ جو کچھ بیان کریں اور چنگی طرح اس کو پتو ہے وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين تتم دعا منگو جے ربا ہوں شیطان کا وسوسہ تے تیری پناہ منگو وأعوذ بك رب أن يحضرون تو میرے ربا ہوں اس گل تے میں تیری پناہ منگو جب وہ میرے کولے آ جائیں حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون اس دوڑی کے جس ویلے انہاں وچوں کسے کو موت آن کھڑی وے اس ویلے وہ کہ ربا منا پھر دنیا میں بھیج دے لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون ہوں جس دنیا نہ چھوڑ گئے آئے ہوں اس میں جا گئے نیک عمل کروں بالکل نہیں یا تو بس ایک گل ہے جڑی وہ اپنا منہ تے کہہ رہے ہوئے تو انہوں نے اگے ایک برزخ ہے اس دن توڑی جب یہ پھر اٹھا لیا جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جس کڑی سور میں پھوک مارے پھر جس کڑی سور میں پھوکی ہو جائے وہ اس تیڑے نہ انہوں رشتہ داری رہیں گی تنا وہ آپس میں کچھ پوچھ سکیں گا فمن تقلت موازینه فاولائک هم المفلحون پھر جنہ کی ترکھنیاں گا پلہ پارا ہو جائیں گا وہ لوگ تے کامیاب ہونا لابیں گا ومن خفت موازينه فأولئك فأولئك الذين الذين خسروا خسروا أنفسهم أنفسهم في خی جنگ جس آدمی کی گا پلہ اولا ہو ہوجے گا پھر یہی طبع لوگ ہیں تكذبون کیوں میری آیت توڑا پڑھ پڑھ گئے نہیں سنائی جی تھی تو تم انہوں نے چوٹھی کے تھا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين مارے ربا مارا بر ماری بدبختی غالب آ گئی تو ہم گمراہ لوگ تھا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربا تو ہونا ہی تو کٹ دے پھر جے کدے ہم پھر وہی کم کراں تا ہم ہی ظالم بانگا قال اخسعوا فيها ولا تكلمون اللہ تعالیٰ فرما گئے گو دل تونا اتے پیاروں تو میرا نال گل نہ کرو انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فغفر لنا ورحمنا وانتا خیر اللہ بے شک میرا بندہ ماں کچھ لوگ تھا جڑا دعا کرے میں تھا اے مارے ربا ہم ایمان لے آیا تو تو ہونا بخش دے تو مارا ور رحم فرما اور تو سب سے بد رحم کرنا لو ہے فَتَّخَلْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَوْحَبُونَ پھر تو انہیں انہوں کو مخول بنا لیو ات توڑی کہ اس کاروبار نے تونا میری یاد ہی پلا چھوڑی اور تم انہ کی آسی ڈاتا رہا انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون اج میں انہا نا انہا کا صبر وہ بدلو دے دیتو ہے جے وی کامیاب ہونا لائیں قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين اللہ تعالیٰ پوچھے وہ تم زمین میں کتنا سال رہا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين دیکھیں گا ایک دن یا ایک دن تمہیں کاٹ رہا تھا تو گن آنا نہ پوچھ لے قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون اللہ تعالیٰ فرما گو تم بالکل ہی کاٹی رہے ہیں افسوس کرے تو اس گل کو پتو ہو تو افحسبتم انما خلقناكم عبتا وانکم الینا لا ترجعون تو کیوں تم یوں خیال کرے یا انہوں جی نے تم بے فائدہ پیدا کیا ہے تو تو نے مارا کولا مڑ گئے نہیں آنو فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عالی شان ہے جڑو سچو بادشاہ ہے اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ عرش عظیم وہ مالک ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا